والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع کہ المسلحين اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کو ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے اور اغیار کی غلامی ایک آزاد ہے آزادی نعمت صرف اس معنی میں ہے کہ لوگ آزادانہ اللہ تعالی کی عبادت کر سکیں اپنے دینی شاعر انجام دے سکیں کوئی روک ٹوک نہ ہو کوئی مزاحمت نہ ہو کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو اس معنی میں آزادی کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے تاکہ اصل منزل تک رسائی حاصل ہو جائے اور وہ منزل اللہ تعالی کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی علمبرداری ہے بلکہ بعض قوموں کو آزادی کی نعمت سے ہم کنار کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے موسا علیہ اوسا وسلام کی بے کے دو مقاصد تھے ایک مقصد وہ تھا جو ہر نبی کا ہے غلط فی کل امت امجنبی ولاقت فی کل رسول رسولن اند اللہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو ہر تاغوت کا انکار کرو یہ ہر نبی کی فیاست کا مقصد ہے اور دوسرا اسلام کا بھی تھا دوسرا مقصد یہ ہے موسا علیہ اسرات والسلام کی بے کا کا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور فرعون کے چنگل سے رہائی دلانا اور آزادی کی نعمت سے انہیں سرفراز کرنا چنانچہ یہ مقصد اللہ کی توفیق سے بنی اسرائیل کو حاصل ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو دیکھا کہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے بلایا پوچھا کہ ماں ہاد سوم تو تسوم یہ روزہ کیا ہے جو تم رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہاد الوم الدی ہوں وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ اون یہ دن ایک نبی اور اس نبی کی آزادی کا دن ہے اور یہ دن وقت کے ایک بہت بڑے تاحود کی موت کا دن ہے اس دن موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے ان کی قوم آزاد ہوئی اور فرعون اور فرعون کی آڑ غرق کر دیے گی وہاں سے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے جنہیں آپ یہودی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا اخونا موسا تو ہمارا بھائی ہے تم ان کی امت ضرور ہو لیکن تمہارا منہج ایسا ہے کہ اب تمہارا موسا علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں موسا علیہ السلام تو توحید کے دائی تھے اللہ تعالی کی الوحیت اور اس کی حاکمیت کے دائی تھے تمہارا کردار کیا ہے تمہارا کردار یہ ہے کہ قاتل اللہ یہود نسارہ انتہا قبور انبیائهم مساجد تم نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا لی تمہارا منحج شرکیہ ہے تمہارا کردار مشرکانہ ہے انبیاء کی قبور پر مساجد مشرقانہ فیل ہے اگرچہ ان مساجد میں تم سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہو عبادت اللہ ہی کی کرتے ہو لیکن قبرستان میں مسجد کی تعمیر یہ اسلامی تصور نہیں یہ شرکیہ پہ چاہے وہ قبرستان انبیاء ہی کا کیوں نہ فرمایا کہ اب منہجی اعتبار سے تمہارا موسا علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں موسا اقونا موسا ہمارا بھائی ہے اس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے اس کی دعوت ہماری دعوت احق میں سو کو اور تم سے زیادہ اس دن کا روزہ اس کے ہم حقدار راج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسا ہو دسویں محرم کو روزہ رکھا اور سوایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ظاہر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا اس دن کا روزہ یہودیوں سے مطابقت اور موافقت ہے فرمایا کہ میں دو روزے رکھوں ان عشت القابل والعاشرہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو نو محرم اور دس محرم دو روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے خالف الہود یہودی دنیا کی مرعون قوم ہے ان کی مخالفت کرو کروا نقید اگر راستے میں کہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو سلام مت کیا کرو فضروہم الى ابیق الطریق اور جب دیکھو کہ کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کوئی گورا سامنے سے آ رہا ہے اس کا راستہ تنگ کر دیا کرو کوشش کرو کہ اس کو دیوار کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤ اور بہت تنگ راستہ اس کو دو گزر تاکہ اس پر واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کے نزدیک تم قابل نفرت قوم ہو اور کسی اعتبار سے محبت کے قابل نہیں تو اس تمام واقعے میں ہمارے سامنے کئی نکات آتی ہیں ایک نقطہ یہ ہے کہ اصل اصیل تو عقیدہ توحید اس عقیدے کی خاطر انبیاء بھیجے گئے کتابیں اتاری گئیں اس عقیدے کی خاطر جہاد کیے گئے الحدین نے اپنی گردنیں کٹوائیں اسی عقیدے کی خاطر یہ زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے اور اسی عقیدے کی خاطر جنت بھی ہے اور جنت اور اس عقیدے کی مکمل آبیاری ممکن ہے مکمل آزادی کے ذریعے اس لیے جہاں یہ عقیدہ نعمت ہے وہاں آزادی کا حصول بھی ایک نعمت ہے اور آزادی جیسی نعمت اگر حاصل ہو جائے اور اس کے مقاصد حاصل ہو جائے پھر اس دن اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے وہ شیطان کو راضی کرے بلکہ وہ کام کرنے چاہیے ان سے رحمان راضی ہو ورنہ اللہ تبارک بتا رہا اپنی نافرمانی پر تم کو چھین لیتا ہے اور خوشیوں کو پامال کر دیتا ہے کہ بہت سے مظاہر ہیں بہت سے شواہد ہیں تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز اس لیے آزادی کے حصول کا شرعی تقاضا اس نعمت کے حصول پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اس کو راضی کیا جائے تاکہ اس قسم کی نعمتیں ملتی رہے اور اس سے بھی اہم تقاضا یہ ہے کہ جب آزادی کا حصول ایک نعمت اور فرعونوں کی موت ایک نعمت ہے وہ بجائے اس کے ایک دن کو پلے سے باندھ کر بیٹھ جائیں اس پر کناٹ کریں جب یہ دن آئے گا خوش ہو لیا کریں گے ایسے ہزاروں دن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ غور کرنا چاہیے مسلمان کہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے غور کرنا چاہیے اس امت کے فرعون کون کون سے ہیں تاکہ ان کو چن چن کر مارا جائے کیونکہ فرعونوں کی موت اور امتوں کی آزادی ایک نعمت ہے اتنی بڑی نعمت اس نعمت کے حصول کے لیے آسمان سے انبیاء ہے لیکن اس قدم پر ایک بڑا اہم سوال باقی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہو چکے ہیں اور کیا ہم نے آزادی کے مقاصد پا لیے ہیں میری تحقیق تو یہ ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں ہم آزاد نہیں ہوئے میرے بھائیوں زمین کا ٹکڑا مل جائے وہ آزادی نہیں ہے بلکہ اصل آزادی یہ ہے اللہ تعالی کی شریعت اور اس کے دین کی حاکمیت اس زمین پر قائم کرنے کی توفیق مل جائے یہ ٹھیک ہے کتا ہے زمین زمین کا ایک ٹکڑا اللہ تعالی کی حاکمیت قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں اپنی زمین ملتی ہے پھر اللہ کی شریعت کو وہاں نافذ کیا یہ بھی شریعت کی تصدیق کے عناصر میں سے ایک بڑا عنصر ہے مولانا فضل اللہ وزیر آبادی جماعت اہل حدیث کے ایک عظیم کمانڈر صرف تعصب حائر ہے ورنہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں وہ بھی پاکستان کے مفکرین میں سے جس دور میں پاکستان کے حصول کی جدوجہد بلکہ اس کی فکر تک دماغوں میں نہیں تھی اس دور میں انہوں نے جناب محمد علی جناح سے کہا تھا زمین حاصل کرنے کی کوشش کرو چاہے وہ ایک چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو پھر اس زمین پر حکومت تم کرو اور سرحدوں پر ہمیں چھوڑ دو کیونکہ اللہ کی شریعت کی تدبیر اور دین اسلام کا نفاذ اسی ذریعے سے ممکن ہے اپنی زمین حاصل اس زمین پر اپنا اقتدار ہو اقتدار سے مراد اللہ تعالی کی حاکمیت کی کوشش تاکہ عہدوں کی بندر باہٹ اور عہدوں کی بندر باہٹ کے لیے مختلف نظام ہائے بات یہ فکر ہے ہماری یہ ہماری جماعت کی روح ہے اور یہ ہمارے منہج کا ایک لازمی تقاضا ہے پھر بھائی آزادی کا حصول بھی اصل مقصد نہیں بلکہ اصل مقصد کا ایک ذریعہ ہے اگر ہم یہ سمجھے علیحدہ زمین اور علیحدہ وطن پا کر اپنی منزل کو ہم نے پا لیا تو یہ ہماری بھول ہے بلکہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ علیحدہ وطن ہم نے پا کر اصل مقصد کا ایک ذریعہ حاصل کر لیا اور وہ اصل مقصد اللہ کے دین کا نفاذ اگر یہ دین نافذ ہے ریت کی تصدیق موجود ہے عہد تاغوت کے دور میں جو بت پرستی تھی اس بت پرستی کے اڈوں کو ڈھا دیا گیا ہے اور ایک اللہ کی وقدانیت علمبرداری اس زمین پر قائم ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے لیکن اگر قدم قدم پر تابوتوں کی حکومت ہو کہیں داتا ہے اور کہیں عبداللہ شاہ غازی ہے کہیں کوئی تاغوت ہے کہیں کوئی تاغوت ہے درس گاہوں میں انگریزی نظام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اور عدالتوں میں کتاب و سنت سے فیصلے نہیں بلکہ انگریزوں کے منحوس قانون سے فیصلے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم آزاد نہیں بلکہ بدترین غلامی میں تقدم اختیار کیے جا رہے ہیں کیونکہ شرم آزادی کا یہ مفہوم نہیں پرانے حکیم میں ہے فرشتے بعض لوگوں کی روح قبض کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی جواب دیں گے فی الحال یا اللہ ہم کمزور تھے جس حکومت میں ہم رہتے تھے ہاں ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم تیری عبادت کر سکیں تجھے پکار سکیں کوئی مسجد کی تعمیر کر سکیں تیرا نام لے سکیں ہمیں اجازت ہی نہیں اللہ فرمائے گا کہ یہ عذر باطل الم تک ہاں جرو کی ہے تم نے اس زمین کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی اس وسیع زمین میں سے کسی اور زمین کا رخ کیوں نہیں کیا کسی آداد پر سانس کیوں نہیں اس غلامی کو ترجیح کیوں تھی جہاں تم عبادت نہیں کر سکے اللہ کو پکار نہیں سکے تم نے اس غلامی کو ترجیح کیوں دی وہاں کس بنا پر کہ وہاں تمہارے کاروبار ہیں وہاں تمہارا اثاثہ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اصل مقصد یہ نہیں کہ انسان آزادی کی سرزمین پر سانس لے بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی توحید اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ایک امتحان ہے بہت بڑا میرا اور آپ کا بس سمجھیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیے بغیر ہم سرخرو ہو جائیں گے ہر بس سمجھیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیے بغیر ہم سرخرو ہو جائیں گے ہر کو اس طرح نماز ہم پر فرض ہے اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں زکات فرض ہے رمضان کے روزے فرض ہے اسی طرح اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنا یہ ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی آسمان اس کے ہیں زمینیں اس کی ہیں آسمان پر اس نے اپنا مکمل نظام قائم کیا ہوا آسمانی مخلوق فرشتے ہیں اس نے فرشتوں کو کسی نافرمانی کی توفیق ہی نہیں دی اب میں اس کا نظام لا ما یؤمرون یہ تصور ہی نہیں کہ اللہ کا حکم ہو اور فرشتے نافرمانی کریں فرشتے وہ کام کریں گے جس کام کا اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اتنا جھکتے ہیں استسلام اور امتیاز کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ کسی کام کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور فرشتوں پر ہنسی تاری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں پربر نگار نے کیا فیصلہ اتنا ڈر حالانکہ معمولی مخلوق نہیں عظیم مخلوق ہے ایک فرشتے میں اتنی قوت ہے کہ قوم لوس کی سرزمی کو ایک ہی فرشتے میں اٹھا کر بلندی سے نیچے پھینک دی اتنی قوت رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یرین امین کو ان کی اصل صورت میں دو بار دیکھا ایک بار دیکھا لہو و میرا جناب ان کے چھ سو پر تھا دوسری بار دیکھا وقت الف جب میں دیکھ رہا تھا مجھے چاروں طرف سے کہیں سے آسمان نظر نہیں آ رہا اتنی بڑی اللہ کی مخلوق لیکن مکمل امتیاز ہے آسمانوں پر اللہ کی مکمل حاکمیت قائم ہے یہ حاکمیت زمین پر بھی قائم ہو سکتی اللہ قادر ہے وہ کم کہتا پوری زمین اللہ کی محکوم بن جاتی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے لیکن ایسا نہیں کیا اس نے بلکہ اس تنفیز کو اس تطبیق کو اور اپنی حاکمیت نیت کے اس زمین پر قیام کو اس نے چھوڑ دیا میرے کندھوں پر اور آپ کے کندھوں پر یہ کام آپ نے کرا کے فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ایمان بولو دنیا کے لوگوں اگر تم سب کے سب اس دین سے مرتد ہو جاؤ اور بادی ہو جاؤ وہ میری روحیت میں اور میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور میں اس زمین پر انقلاب لانے پر قادر ہوں انقلاب کیسے رہوں گا تم کہہ کر نہیں اپنا حکم دے کر نہیں بلکہ بھی قوم ایک قوم کے ذریعے ایک جماعت تیار کرو اس جماعت کی تربیت ہوگی عقیدے کی تربیت منہج کی تربیت اخلاق کی تربیت اعمال کی تربیت اس جماعت کی پہچان یہ ہوگی اور اس کا لازمی اثاثہ یہ ہوگا کہ یہ حب ہوں میں ہوں اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی یعنی ایسی جماعت جو سنت رسول میں فنا ہو بولے ان کن تم تو حد اللہ فتح نہیں اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی میں یہ کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مکمل متبع ہوگی تو میرے بھائیوں اسلامی انقلاب کا عمل جب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنائیں اور اس محبت کی احساس یہ ہے کہ دنیا کے سارے نظاموں سے اور سارے قوانین سے کنارہ کشی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سنت کی اتباع اور اس سنت کی محبت میں فنا ہو یہ ہمارے کرنے کے کام ہے آج ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں آزاد کہہ سکیں اس گلے میں سلیم ہے یہودیوں کی محبت ہے عیسائیوں کی محبت ہے انگریزوں کا قانون ہے انہی کا نظام ہے انہی کی تعلیم ہے اپنا حکمران چنتے ہیں تو انگریزی نظام کے ذریعے چنتے ہیں جمہوریت کی گندی لانت کے ذریعے اس کے باوجود اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں بھائیو یہ آزادی کا تصور شرح ناقابل ہے شریعت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں زمین کا ٹکڑا اینٹوں کی عمارتیں ان کا حصول یہ آزادی نہیں ہے بلکہ آزاد قوم وہ قوم ہے جو مکمل طور پہ اللہ کے قانون کی تابع ہو اور اللہ کی توحید کی آبیاری کرنے والی اس لیے اس فکر کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے حقیقت میں یہی فکر اس بات کی ترجمان ہے کہ ہم دنیا پر چھا جائیں دنیا میں کہاں کہاں مسلمان مملوک و مقبور نہیں ہے غلام نہیں ہے ہر جگہ ہے اور ان کو اس نعمت سے سرفراز کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے عقیدہ توحید اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ان دونوں کے ساتھ تمسک یہ ہمارا اثاثہ ہونا چاہیے اس پر ایک کافر کی شہادت آپ کو دیتا ہوں اس کی گواہی آپ کو دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں اسلام قائم کر دیا اللہ کی حدیں قائم کر دی اور جہاد کی بھٹی خوب گرم تھی صحابہ کرام جذبہ جہاد میں فنا تھا ان کی متفقہ آواز تھی کہ نحم الدین باہ محمد ماں آباد ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی ہے کس چیز پر جہاد پر کب تک جب تک زندہ ہے سنہ حدیبیہ کے موقع پر جناب ابو سر سے پوچھا گیا علامہ بایا تم رسول اللہ علیہ وسلم تم نے کس چیز پر پیغمبر اسلام کے ہاتھوں بیعت کی تھی جواب دیتے ہیں کہ بایا نہ ہو موت ہم نے موت پر بیعت کی کہ مر جائیں گے لیکن اپنے بھائی عثمان کا قصاص مکہ بستی سے لے کر جائیں گے یعنی موت کا کوئی ڈر نہیں تھا جہاد سے محبت اور موت کی کوئی پرواہ نہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب دنیا کے ملوک اور تواہیب کی طرف خط لکھتے تو اسلامی ترتیب کے مطابق ان کو دعوت دیتے سب سے پہلے ان کو بلاتے اللہ کی توحید کی طرف پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور میرے پیغمبر کی غلامی قبول نہیں کرتے پھر جزیہ دو اگر جزیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو کم بے چی کمات ہبون حیات تو پھر انتظار کرو میں تمہارے پاس ایک لشکر لے کر پہنچ رہا ہوں اس لشکر کی شان یہ ہے کہ اس لشکر کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی تم کو زندگی سے محبت ہے یہ ہے مسلمانوں کا ترما امتیاز اللہ کے موافق بندے جہاد کی محبت میں فنا اور اقامت دین کی خاطر ہر چیز لٹانے والے حتر کے جان بھی جب مدینے پر اسلام قائم ہو گیا اللہ کی حد قائم ہو گئی اور اطراف مدینہ میں جہاد کی بھٹی گرم ہو گئی تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بوریے پر بیٹھ کر بڑے بڑے شہنشاہوں اور بڑے بڑے تاغوتوں کو نکارا رقل کو خط لکھا رقل یعنی صدر بش اتنی بڑی اس کی حکومت اتنے اس کے وسائل اتنی زیادہ اس کی سفار لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی دو دو الفاظ میں کہا کہ اسلم تسلم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو میری غلامی قبول کر لو میری اطاعت قبول کر لو اطاعت قبول کر لو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا نہیں قبول کرو گے تمہیں دوہرا گناہ ملے گا دو دو الفاظ میں عقیدہ توحید کی دعوت دی رقل اس حد کو پڑھتا ہے پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ گمنام شخصیت کون ہے جو آج مجھے دلکار رہی ہے پتا چلا کہ اس قوم کا ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے وہ قافلہ بھی کفار کا ہے سفیان ابن حرب کی قیادت میں بلاتا ہے کہ کم از کم اس آدمی کے بارے میں پوچھوں تو صحیح ہے کون سفیان پہنچ جاتا ہے اس مطلب اسلام قبول نہیں کیا ہوا کافر تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیے سفیان نے جواب دیے ایک سوال یہ بھی تھا تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے سلم مار وسلم اس کی دعوت کیا ہے اس کا مرج کیا ہے نے کہا یقول عبد اللہ دلہ ملاد ہی شیار عبادت اللہ عثان یا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اتنے الہ ہیں یہ سارے جھوٹے الہ ہیں اور وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے بچ کر بھی بات بولے اوسان کی عبادت سے بچو اوسان جمع ہے وسن کی اور وسن کا معنی بدھ پرستی سے بچو بھائی بت پرستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پتھر کی مورتی کو پکارنے سے بچو بلکہ اللہ کے سوا جس کو بھی پوچھتے ہو چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اس پوجنے کے ذریعے تم نے اس کو بت بنا دیا جس کی دلیل رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آپ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تلفظ میں اشکال کرنا ہو رہا تھا بار بار پانی لبوں سے نکال رہے تھے لگا رہے تھے ہوٹ خشک تھے زبان خشک تھی آخری میں تھے اس وقت آپ نے گر گڑا کر دعا کی اللہ لا تجعل قبری وطن یعبد کیا اللہ میری قبر کو وطن نہ بنا دینا یعنی بت نہ بنا دینا سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین قبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی قبر فرمایا کہ ماں بھائی میں بئی تھی وہ ممبری مندر من ریاض الجنہ میرے اس گھر سے لے کے میرے اس ممبر تک جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ جہاں پر دفن ہے وہ روز الجنہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے سب سے بہترین جسم سب سے مبارک قبر لیکن فرمایا کہ یا اللہ اس کو بت نہ بنا دے مانا یہ کہ یہاں آ کر کوئی مجھے پوجے نہ میری عبادت نہ کرے اس لیے وصلیت سے مراد پتھروں کے بتوں کی پوجا نہیں ہے بلکہ ماں سے ملا جس کو بھی پوجو گے جس کو پکارو گے چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ گڑی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے اس شخصیت کو بت بنا دیا تو کہا کہ وہ ہمیں اوسان کی بات سے روکتا وہ پرستی چھوڑ دو ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو ہمیں کہتا ہے کہ سچی بات کرو ہمیں افاظ کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی محرمات سے بچو اور پاکیزہ زندگی اختیار کرو یہ اس کتاب وہ دعوت کو سنتا جا رہا تھا اور اس کے ماتھے سے پسینہ گر رہا ہرکل کے بادشاہ روم کے روما سلطنت کتنی بڑی سلطنت لیکن اس چھوٹے سے خط کو پڑھ کر اور اس پیغمبر کی دعوت کو سن کر اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا جب اس نے دعوت کو سن لیا اس نے کہا کہ ان تو مہت پور فصل جملے کو موضوع قدمیہ ہاتھ ہے ابو اے سفیان جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے اس کی یہی دعوت ہے جو ایک دن آئے گا اس تخت پر محمد کا قبضہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایسی اس کی تاثیر ایسی اور جب ہرکل کے دربار سے سفیان نکلا تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے مقد آمیرا امر ابن ابھی کبشا ہو ملک بن اصفر ابو کرشا کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غالب آ چکے ہیں اور شہنشاہ روم امول اصفر کا بادشاہ اس چھوٹے سے خط کو دیکھ کے ڈر چکا ہے کی حیبت اس دعوت کی حیبت خوب اللہ وسلم کا فرمان نصیر تو پھر دے پر نصیحت میری دعوت اتنی عظیم شان ہے کہ جو اس دعوت کو اپنا لے تو دشمن اگر اس سے ایک مہینے کے فاصلے پر دور ہوگا تو اس کی حیبت سے ڈرے گا تھر تھر کام لیکن ہم اپنا تشخص کھو چکے ہیں اپنی پہچان کھو چکے ہیں جھوٹے علاحوں کو ہم نے پوچھنا شروع کر دیا گندا قانون ہم کو حکمرانی کر رہا ہے اللہ کی توحید کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے باوجود ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں نہیں ان تمام نکات کی طرف پہلے دل و جان سے غور کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم اپنے آپ کو آزاد یا غلام کہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں صرف اینٹوں اور پتھروں کی عمارتوں کو لے لینا اور زمین پر قابض ہو جانا نظام چاہے کوئی بھی ہو عبادت چاہے کسی کی بھی ہو یہ شرح آزادی نہیں ہے دنیا داروں کے نگاہوں میں کچھ بھی ہو لیکن شریعت اسے آزاد کہتی ہے وہ اللہ کی توحید کے رنگ میں رنگا ہو اور اس پر اللہ کا قانون حاکم ہو اور وہ اس حکم کی تنفیذ کے لیے دل و جان کی بادی لگائے اور اپنے اس علاقے پر اس کتا عرضی پر اللہ کی حاکمیت کو قائم بھی کر لے وہ آزاد ہے اللہ ہمیں سچی اور صحیح آزادی عطا فرمانے میں معلوم وہ نماز پڑھیں گے جو محمد الرسول اللہ پڑھا کر یہ عام یہ نماز کی بھی کام کا ہے دو چیزیں پیدا ہو جائیں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور صحیح معنی میں نماز قائم کرنا تو یہ جماعت مسلحین کی جماعت ہے اس کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا سے شیخ کا خاتمہ کر کے توحید کی لمبرداری کر دیجیے اسلام اسلح خدا کی بے نہیں کر کے سنت کے جھنڈے گاڑ دیں اور اس زمین سے فتنوں کو فسادات کو اور شرور کو ختم کر کے صحیح اصلاح کا اور عدل کا نظام قائم کر دیں فرمایا کہ یہ ڈیوٹی یہ ذمہ داری صرف ان لوگوں کی ہے جن کے دو منہج ہیں ایک کتاب و سنت کے ساتھ حقیقی لگاؤ اور دوسرا صحیح معنی میں نمازیں قائم کرنا اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو کامیابی دے گا اور ایسے ہی لوگوں کے ذریعے اسلامی احیاء اور اسلامی انقلاب ممکن ہے اور کسی کے ذریعے ممکن نہیں اس کا راستہ نہ جمہوریت کا راستہ ہے نہ ڈیموکریسی کا راستہ ہے نہ کثرت تعداد کا راستہ ہے نہ انتخابات کا راستہ اس کا راستہ دعوت اللہ کا راستہ ہے اور جہاد سبیل اللہ کا راستہ ہے